اس لیے میں ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجالس جمع ہوئی ہے اس میں ایک بات عجیب دیکھی اللہ اکبر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات جب بھی پاکستان جاتے تھے تو وہاں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست مفسر قرآن تھے اور جب ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو ہمارے یہاں سے ڈابل سے بھی اور بڑے بڑے علماء ان کی حضرت مانا میاں صاحب مولانا منظور نعمانی صاحب ان سے پہلے بھی بہت لوگ ملے ان حضرات کا معمول تھا کہ یہ دونوں حضرات حضرت کے ہاں حاضری دیتے تھے ایک وقت تشریف لے گئے تو حضرت کا درس چل رہا تھا انہوں نے اس میں مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا آگے جانا تھا تو ایک پرچے پر لکھا کہ یوسف و انعام آئے تھے دعا کی درخواست کر کے گئے ایک بات یاد رکھنا جو آدمی جتنا چاہے کسی اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ جائے جتنی اس میں توازو ہوگی جتنا وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اتنا وہ ترقی کرے گا خیر یہ پرچہ لکھ کر کے چلے گئے جب درد سے فارغ ہوئے تو خادم نے پرچہ دیا تو مولانا احمد علی صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم تو ان حضرات کے واسطے ہر وقت دعا گو ہیں یہ کہہ کر کے فوراً ہاتھ بھی اٹھائے اور دعا بھی کی خیر پھر ایک موقع آیا چونکہ برابر جانا ہوتا رہتا تھا رائے گنج کا اجتماع ہوئی ایک موقع پر تشریف لے گئے تو حضرت سے اس مسجد میں ملاقات ہو گئی جس مسجد میں حضرت بیٹھے مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کی صفات ان کی قربانیاں ان کا اخلاص تمہارے ابا ایسے تھے تمہارے ابا ایسے تھے بہت ساری سنائی اس کے بعد ایک بات عجیب کہی یہ ہمارے سب کے لیے بڑی رہبری کی یوں فرمایا کسی جماعت حق پرست کسی حق پرست جماعت کا اہل حق ہیں کسی حق پرست جماعت کا باطل پرستی کا پہلا قدم کسی حق پرست جماعت کا باطل پرستی کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسری حق پرست جماعتوں کو وہ نظر انداز کرے اور اس سے آگے سخت جملہ ہے اتنا نظر انداز کرے کہ اپنی بقا ہماری حق پرست جماعت اپنی بقا ان کی فنا میں سمجھے کہ وہ سارے ختم ہو جائیں تو ہمارے چلے کسی حق پرس جماعت کا باطل پرستی کا پہلا قدم اپنے علاوہ اور حق پرس جماعتوں کو بیکار یا نظر انداز کرے اور پھر اتنا غلو ہو کہ ان میں اپنی بقا ان کی فنا میں چل یہ فرما کر یوں فرمایا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یاد رکھیو تمہارے یہاں تو کہیں یہ بات نہیں شروع ہوئی تمہارے ساتھیوں میں تو یہ بات نہیں پیدا ہو رہی ہے بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا بہت نتیجہ خیز بہت بصیرت والی ہوتی ہے اس لیے بہت سی چیزیں ہیں کم عمری میں جیسے چھوٹے بچے کو ایک بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کی ابھی عقل ہی چھوٹی ہے تو ایسے ہی ہمارے زر ہماری سمجھ ہم نے دیکھا ہی کیا ہم نے پڑھا ہی کیا ہم نے صحبت ہی کیا اٹھائی ہے یعنی